تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں